معافی بن عمران نے بیان کیا کہ ان سے امام اوزائی نے ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قحط سے مال کی بربادی اور اہل و عیال کی بھوک کی شکایت کی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استسقا کی راوی نے اس موقع پر نہ چادر پلٹنے کا ذکر کیا اور نہ قبلے کی طرف منہ کرنے کا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اٹھارہ